مقناطیس کی طرف کھینچے گا یہ قدرتی میلان اگر بے جان چیزوں میں ہو تو اس کو کشش کہتے ہیں جیسے کشش سکل ہر سیارہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے زمین اپنی طرف کھینچتی ہے چاند اپنی طرف کھینچتا ہے تو بے جان چیزوں میں یہ اگر کشش ہو اس ہو تو اس کو محبت اس کو کشش کہتے ہیں اور اگر یہی میلان جاندار میں ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں چنانچہ جاندار لوگوں میں بھی دلوں میں ایک دوسرے کی طرف ملان ہوتا ہے جیسے میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں ماں باپ اولاد کے درمیان محبت ہوتی ہے استاد شاگرد کے درمیان ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے درمیان محبت کا تعلق ہوتا ہے پوری کائنات کا نظام اسی محبت کے گرد گھوم رہا ہے جیسے آسمان پہ ستاروں کا نظام کشش کی وجہ سے گھوم رہا ہے اسی طرح ہمارے معاشرے کا سارا نظام محبت کی وجہ سے گھوم رہا ہے فیملی کا سیٹ اپ ہی محبت کی وجہ سے ہے ماں باپ کیوں کماتے ہیں کیوں مشقت اٹھاتے ہیں اولاد کی محبت کی وجہ سے خامد کیوں پسینہ بہاتا ہے کماتا ہے بیوی بچوں کی وجہ سے تو یہ محبت ہی ہے جس نے سوسائٹی کو آپس میں جوڑا ہوا ہے کائنات کا نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے ان سب میں جو اصل اصول ہے وہ ہے بندے کی اللہ سے محبت وہ بنیاد ہے وہ نیوکلس ہے اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انکان آبا کم و ابنا اکم و اخوان کم و ازواج کم عشیرت کم و ام والن اخترف تموہا و ان تخش و کسادہ و مساکن تردونا احب من اللہ و رسول ہی و جہاد ان فی صبیل ہی فتح اللہ اگر یہ ماں باپ کی محبت بیوی کی محبت کاروبار کی محبت گھر کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے میں رکاوٹ ہے پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کا امر آئے مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ سب محبتیں اپنی جگہ جائز ہیں لیکن اگر یہ اللہ تعالی کی محبت میں رکاوٹ بنے تو پھر تم ان محبتوں پہ پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ تمہاری منزل کوئی اور ہے نہ بیوی رکاوٹ بن سکتی ہے نہ کوئی اور رکاوٹ بن سکتا ہے اللہ کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں تو زندگی کا اصل مقصود اللہ تعالی سے بے پناہ محبت کرنا ٹوٹ کے پیار کرنا فرمایا ولزین آمن اشد حب اللہ کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے یہ محبت کی شدت اگر نصیب ہو جائے تو ایمان کامل کا مزہ آ جائے اور یہ مانگنی چاہیے اللہ سے نبی علیہ السلاط اسلام نے دعا سکھائی اللہ انی اس کا کا اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں تو گویا نبی علیہ السلاط اسلام نے اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو مل جائے وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہو چنانچہ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے اور آپ نے اہل مدینہ کو پہلا خطبہ دیا تو اس میں فرمایا احب اللہ بک الکم اے لوگو اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو یعنی دل اپنا پورا کا پورا اللہ کی محبت سے بھر لو آج ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بھی محبت ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی محبتیں بھی ہوتی ہیں اور کئی مرتبہ دنیاوی محبتیں زیادہ قوی ہو جاتی ہیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں یہ چیز انسان کے لیے ناکامی کا سبب ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرے یعنی پورا دل اللہ تعالیٰ کو دے دے یہ ذہن میں رکھیے کہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے ایک اللہ کی محبت دل میں بسی ہو دل میں رچی ہو ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں آ جائے ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں سما جائے ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں چھا جائے ایسی محبت ہو انسان اپنے رب سے ٹوٹ کے پیار کرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزو من آمے اللہ سے محبت کرو اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور یہ تو پکی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ درندوں کو اپنے محسنوں سے محبت ہوتی ہے جو لوگ درندوں کو کھلاتے پھلاتے ہیں درندے ان کو نقصان نہیں دیتے آپ نے نہیں دیکھا سرکس میں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں شیر کچھ نہیں کہتا شیر کی کمر پہ بیٹھ جاتا ہے بندہ شیر اسے کچھ نہیں کہتا حالانکہ وہ تو درندہ ہے لیکن اپنے محسن سے اس کو بھی کچھ تعلق محسوس ہوتا ہے اگر ایک درندہ اپنے محسن کی رعایت کرتا ہے تو ہم تو انسان ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہے ہم اپنے پروردگار سے کیوں نہ محبت کریں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے اولاد نہ دیتے ہم لاولد ہوتے علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا میں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے آج جو ہم دنیا میں عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ اس مولا کا کرم اور احسان ہے یہ سب اس کی نگاہ کرم ہے یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی باہر آئے یہ جو بہار زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا خوشیوں کی یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نگاہ کرم ہوتی ہے اس کائنات کے مالک کی جس وجہ سے ہماری گاڑی ٹھیک چل رہی ہوتی ہے فیکٹریوں میں آپ نے دیکھا کہ جب مشین ٹھیک چل رہی ہو پروڈکشن ٹھیک مل رہی ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگرانی کرنے والا صحیح صحیح مشینوں کی نگرانی کر رہا ہے اگر نگرانی نہ کرے تو پھر تو مشینیں بند ہو جائیں اور وہ پروڈکشن نہ ملے جو ملنی چاہیے تھی بالکل یہی مثال کہ اگر ہماری زندگی میں سب کام ٹھیک چل رہے ہیں تو یہ خود بخود ٹھیک نہیں چل رہے چلانے والا پروردگار ٹھیک ٹھیک نگرانی کر رہا ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہم پر مہربانی فرما رہا ہے تبھی تو ہمارے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے ٹوٹ کے پیار کریں جتنا کر سکتے ہیں اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ ہی محبت سے بنا ہے چنانچہ اردو میں والا شیدا کو کہتے ہیں والا اور شیدا محبت تو گویا اللہ تعالی کا نام ہی محبت کا جو ہے وہ نشان ہے اور عجیب بات کہ یہ ایسا نام ہے کہ اس نام کے ٹکڑے کرتے جائیں تو جو ٹکڑا بچے گا وہ بھی اللہ کی محبت کی طرف ہی نشاندہی کرے گا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ کے لفظ کا ترجمہ کرتے تھے من موہن یعنی جو دل کو کھینچ لے جو دل کو پیارا لگے اللہ کا معنی وہ ذات جو جس سے فطرتن پیار ہو بندے کو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے چنانچہ اللہ کے لفظ سے اگر پہلی الف کو ہٹا دیں تو باقی للہ بچتا ہے اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف ہی ہے ایک اور لام ہٹا دیں تو لہو بچتا ہے اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف دوسرا لام ہٹا دیں تو ہو بچتا ہے اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف یعنی دو ٹکڑا بچے گا وہ بھی اللہ کی محبت ہی کی طرف اشارہ کرے گا اور دل کا کام محبت کرنا ہے انسان کے مختلف حواس ہیں ہر ایک کا اپنا کام ہے آنکھ کا کام دیکھنا زبان کا بولنا کان کا کام سننا دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا دل بہرے محبت ہے محبت یہ کرے گا لاکس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا دل بنا ہی محبت کے لیے ہے یا تو اس میں خالق کی محبت ہوگی اور اگر نہیں تو مخلوق کی محبت ضرور ہوگی پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر تو جب دل نے محبت ہی کرنی ہے تو بھائی مخلوق سے کیوں کریں اللہ سے کیوں نہ کریں جو مخلوق کی شرعی جو غیر شرعی نفسانی محبتیں ہیں یہ اندھیرا ہیں اور اللہ کی محبت یہ نور ہے یہ روشنی ہے اب موٹی سی بات ہے یا تو کمرے میں اجالا ہوگا اگر نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا اور اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا کوئی بندہ محبت کے بغیر اس دنیا میں رہ نہیں سکتا تو جب دل نے محبت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ اپنے اللہ سے محبت کریں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دیں بت قدائے تصورات علام اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر دین میں سے محبت کو نکال دیا جائے تو یہ چند تصورات کا مجموعہ رہ جاتا ہے تو اصل چیز تو اللہ کی محبت ہی ہے ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را ہر وہ بندہ جو اللہ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے وہ باقی ساری مخلوق کا سردار بن جاتا ہے انسان کو جو سرداری ملی اشرف المخلوقات ہونے کی وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ملی ہے دیکھیں فرشتے عبادت کرتے ہیں معصوم ہیں مگر ان کے اندر محبت کا وہ جذبہ نہیں ہے جو انسان کو ملا یہ عشق کی پڑیا اللہ نے انسان کو دی ہے اور اس وجہ سے یہ فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے محبت الہی ایسی چیز ہے عشق تیری انتہا عشق میری انتہا عشق تیری انتہا عشق میری انتہا تو بھی ابھی تمام میں بھی ابھی تمام ہم سب کی زندگیوں کا اصل مقصد اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ایسی محبت کے محبت ہو دل میں اللہ کا نام سنے تڑپ جائیں اللہ زینہ ازا ذکر اللہ وجرت کلو وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا نام کا تذکرہ آتا ہے ان کے دل تڑپ جاتے ہیں وہ علیہم آیا تو زیادت ہم ایمان اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایسی اللہ تعالیٰ سے محبت اور یہ یہ فطرتی چیز ہے ماں نماز پڑھ رہی ہو نا اور اوپر کی منزل پہ کوئی اس کے بیٹے کا نام لے تو وہ نماز میں بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کوئی میرے بیٹے کو پکار رہا ہے چونکہ بیٹے کا نام سن کے متوجہ ہو جاتی ہے تو اگر ایک ماں کو بیٹے سے ایسی محبت ہے تو پھر مومن کو اپنے رب سے کتنی محبت ہونی چاہیے عاشق کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے عاشق ذاتی اور ایک ہوتا ہے عاشق احسانی عاشق ذاتی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو ذاتی محبت ہوتی ہے اللہ سے اور عاشق احسانی کے جو نعمتوں کی وجہ سے اللہ کے احسانات کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتا ہے ہم جتنے بھی ہیں نا سارے کے سارے عاشق احسانی ہیں جب تک صحت ہے کاروبار ٹھیک ہے ہم بھی عبادت بھی کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے پیچھے کچھ کام ہو جائے ہماری ساری باتیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں تو ہم آشے کے احسانی ہیں کسی کو پوچھو بھائی آپ مسجد میں نہیں آتے او جی کچھ کاروباری پریشانی ہے ٹھیک ہو جائے گی تو آ جاؤں گا تو ہم آشے کے احسانی ہیں دودھ پلے والے مجنو ہیں لیکن کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو آشے کے ذاتی ہوتے ہیں ان کو اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اس کے اوپر ایک دفعہ عجیب کیفیت آئی اللہ والوں پہ کیفیتیں آتی رہتی ہیں محبت کے اس راستے میں تو وہ کچھ پانی ہاتھ میں لیا اور کچھ آگ لی اور چل پڑی کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو کہنے لگی کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت کی تمنا کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں طلب کی وجہ سے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کو آگ لگا دوں اور کچھ جہنم کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں تو میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں کہ لوگ کسی طلب کی وجہ سے اللہ سے محبت نہ کریں اللہ کی ذات کی وجہ سے اس کی عبادت کریں اور ایک مرتبہ کسی نے سنا تو راب بسری دعا مانگ رہی تھی اللہ جو میرے لیے آپ نے دنیا کی نعمتیں رکھی ہیں وہ ساری اپنے دشمنوں کو تقسیم فرما دیں اور میرے لیے جو آخرت کی نعمتیں آپ نے رکھی ہیں وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیں اور مجھے تو صرف آپ نے رضا عطا فرما دیں اورتزاد ہے لیکن اس ذات کو بھی اللہ سے ایسی محبت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف اللہ تیری رضا چاہیے یہ ہوتے ہیں عاشق ذاتی اور ہم ہیں عاشق احسانی اللہ کے احسانات کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنے والے اب یہ اللہ کی محبت کیسے ملے گی اس کے لیے اپنے دل کو خالی کرنا پڑے گا آپ کے پاس کوئی برتن لائے کہ جی دودھ ڈال دیں اور اس برتن میں گند ہو میل ہو نجاست ہو تو آپ کبھی برتن میں دودھ نہیں ڈالیں گے آپ کہیں گے بھائی اس کو صاف کر کے لاؤ میں صاف برتن میں دودھ ڈالوں گا اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنی محبت دیتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ بھائی دل کو خالی کرو اگر یہ دل پہلے سے ہی محبت سے بھرا ہوا ہے یا اس کے اثرات ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں نہیں ڈالتے ہمارے بزرگوں نے محنت سکھائی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو حتیٰ کہ مخلوق کی محبت دل سے نکل جائے یہ ذہن میں رکھیے کہ مخلوق سے محبت سے مراد وہ محبتیں جو نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں شیطانی نفسانی خواہشات کی محبتیں یہ مخلوق کی محبتیں کہلاتی ہیں جو محبت دین کی وجہ سے ہو جیسے ماں باپ کی محبت اولاد کی محبت بھائی بھائی کی محبت میاں بیوی کی محبت یہ مخلوق کی محبت نہیں کہلائے گی یہ اللہ ہی کی محبت کی آگے شاخیں ہیں یہ شرعی محبتیں ہیں تو ان کو اللہ ہی کی محبت کہیں گے جو شریعت کے دائرے سے ہٹ کے محبتیں ہم کر لیتے ہیں نا ان کو مخلوق کی محبت کہتے ہیں تو مخلوق کی محبت انسان کے دل سے نکل جائے اور اللہ کی محبت انسان کے دل میں بھر جائے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وز قرسم ربک ذکر کر اپنے رب کے نام کا و تبتل تبدیلا اور اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کر تبتل کہتے ہیں مخلوق سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا کہ دل میں ایک اللہ کی محبت ہو تو دستور سن لیجئے مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو ہم مخلوق سے جو تعلق رکھیں تو اللہ کی نسبت سے وہ تعلق رکھیں اللہ کی وجہ سے رکھیں اپنے نفسانی شیطانی وجوہات سے تعلق نہ ہو تو جس نے اپنے دل کو ایسا بنا لیا یقیناً وہ خوش نصیب انسان ہے اس لیے اللہ تعالی کی محبت اور نفسانی محبتیں یہ ایک دوسرے کی زد ہیں یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ایک ہوگی تو دوسرے کی چھٹی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 <coughs> ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس پر آزمائشیں بھی آئیں امتحان بھی آئیں پھر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر بات اتنی تھی قیامت ہو گئی تو اللہ تعالی کی محبت کا اپنا ایک لطف ہے اور مزہ ہے اور جب یہ محبت دل میں آتی ہے تو دنیا کی محبت دل سے نکال دیتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ ملکہ بلکیس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جب اس کو سلیمان اسلام کا خط ملا تھا تو سرداروں نے کہا تھا کہ جو آپ فیصلہ کریں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر وہ سمجھدار تھی اس نے کہا نہیں ان الملو کا اجادہ خلو کر تھا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوہا فساد مچا دیتے ہیں وجالو عزت اہلیہ ازلہ اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو وسطی سے ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں یہ تو ظاہری ترجمہ ہے اس کا حضرت اقتصانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک بہترین تمثیل ہے اگر ہم ملوک سے مراد مالک الملک کا نام لے لیں اللہ کا نام اور کریا سے مراد دل کی بستی لے لیں پھر اس کا مفہوم یوں بنے گا ان الملو کا اجادہ خلو کریتن جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوہا انقلاب مچا دیتا ہے وجا الو عزت اہلحہ عزی اور دنیا جو معزد بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے تو جب اللہ کا نام دل میں آئے گا دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے گا اب ہمیں یہ محنت کرنی ہے کہ دل سے یہ نفسانی شیطانی محبتیں ختم ہو جائیں تاکہ اس دل میں اللہ کی رحمانی محبت آ جائے اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شخص اللہ تعالی کی محبت سے اراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو نفسانی محبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں یہ عذاب ہوتا ہے بندے کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مخلوق کی محبت میں گرفتار کر دیں چنانچہ آپ دیکھیں کوئی عورت کی محبت میں گرفتار ہوگا کوئی مال کی محبت میں گرفتار ہوگا کوئی کاروبار کی محبت میں گرفتار ہوگا اسی محبت میں زندگی گزر رہی ہے تو اللہ رب العزت کی محبت کو پانا یہ مقصد زندگی ہے اور اس کے لیے دل کو خالی کرنا باقی محبتوں سے یہ لازمی شرط ہے اس کے بغیر انسان کو محبت نہیں مل سکتی اور یہ دل کیسے خالی ہوگا اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی لا لا اللہ کی ضربیں لگانی پڑیں گی تاکہ دل سے مخلوق کی محبت نکلے اور اللہ تعالی کی محبت دل میں بھر جائے اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ اسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں انہوں نے سب کی نفی کر دی تھی ماں سوا کی انہوں نے فرمایا تھا انی لا احب العفلین میں ڈلنے والوں سے محبت نہیں کرتا تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کریں جو و قیوم ہے ہمیشہ رہنے والی ہے میر مت مرنا کسی گلفام پر خاک ڈالو گے انہی اجسام پر مرنے والوں سے ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی محبت کرے تو انسان اللہ رب العزت سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے جبریل اسلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من شئتا جس سے چاہیں آپ محبت کریں ان کا مفارق ہو ایک دن آپ کو جدا ہونا ہے تو اصول سمجھ لیجئے جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اس کو مخلوق سے جدا ہونا پڑے گا جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا تو محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما اب اس محبت کی کچھ علامات ہیں جن علامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت موجود ہے پہلی محبت پہلی نشانی کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو دل اللہ کے لیے بے قرار ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء تو محبت کی پہلی علامت کہ دل اللہ کے لیے بے قرار رہتا ہے اور انسان اللہ تعالی کی محبت پانے کے لیے تڑپتا ہے اور پھر دل چاہتا ہے کہ محبوب سے محبت کا اظہار کریں محبت اظہار چاہتی ہے عشق اور مشق یہ اظہار چاہتے ہیں چھپے نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اظہار مانگتی ہے تو اظہار کیسے کریں اللہ نے نماز کو اس کا وسیلہ بنا دیا چنانچہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو گویا اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں یہ گویا اللہ سے محبت کا اظہار ہے یہ ایک وسیلہ ہے اللہ سے محبت کا اللہ تعالیٰ کا دیدار تو مومن کو جنت میں ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیدار تو نہیں کر سکتے البتہ اس دیدار کا تصور کر سکتے ہو تو فرمایا کہ ٹھیک ہے دن میں پانچ مرتبہ اس دیدار کا تصور کر کے کھڑے ہو جاؤ یہ نماز ہے اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ کا ان کا ترا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھتے ہو فعلم تک ان تراہ ہو فعن ہو یراک اور اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہے تو یوں محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو بھائی ہم محبوب کو دیکھیں یا محبوب ہمیں دیکھے مقصد تو وہی دیدار کا ہوا نا تو دن میں پانچ مرتبہ مشق کروائی کہ جنت میں جو چیز تمہیں ملنی ہے اس کا تصور کر کے یہاں اپنا ٹائم گزارو جب محبوب سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو اس کے تصور میں ہی مزہ آتا ہے دستور ہے اس لیے مومن کو نماز میں مزہ آتا ہے وہ نماز میں سکون پاتا ہے نبی علیہ سات وسلم ارشاد فرماتے تھے ارے نی یا بلال اے بلال مجھے ٹھنڈک پہنچا یعنی اذان دے اذان سن کے میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور نبی اسلام نے فرمایا کہ میں تین چیزوں سے محبت کرتا ہوں اور ان میں سے ایک فرمایا وہ قرۃ وائی نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تو یہ اللہ تعالی کی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایسا مزہ آتا تھا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ جی جنت میں نماز نہیں ہوگی تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کسی نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں اور ماننے لگے بھائی اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا نماز میں کہ نماز نہ ہوگی تو جنت پہ پھر مزہ ہی کیا ہے ایک نوجوان آیا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے سامنے اس نے بیٹھ کے نا جنت کی باتیں شروع کی حور و قصور کی باتیں حضرت سنتے رہے سنتے رہے جب اس نے بات مکمل کر لی تو فرمانے لگے کہ بھئی اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی تو میں تو یہ عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مسلح کی جگہ دے دیجیے کتنا مزہ آتا ہوگا کہ میں تو اللہ سے یہ نعمت مانگوں گا اللہ مجھے عرش کے نیچے مسلح کی جگہ دے دیجیے ہمیں جو مزے دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتے وہ مزے اللہ والوں کو نماز کے ذریعے سے حاصل ہو جاتے ہیں حضرت مولانا یاہیا رحمۃ اللہ لمبا سجدہ کرتے تھے کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ فرمایا جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا میرا سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا وہ کیسی نماز ہوگی محبت بھری کہ بندہ سجدہ کرے اور یوں محسوس کرے کہ میں آقا کے قدموں پہ سر رکھ رہا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا اشف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا تو نماز میں مزہ آتا ہے مومن کو اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہوتی ہے اور ویسے بھی اگر نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے حدیث پاک میں ہے الحمد للہ رب العالمین جب یہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی ابدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی تو ایک ایک آیت مومن پڑھ رہا ہے اور اس کے جواب میں پروردگار عالم اس کا جواب دے رہے ہیں تو ہم کلامی ہوئی نا اسی لیے یہ محبت کی علامات ہیں جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نمازیں بھی پڑھے گا پھر نوافل کو بہانہ بنائے گا اللہ سے ملاقات کا بہانے بہانے سے وہ کبھی تحیت المسجد پڑھ رہا ہے تحیت الوضو پڑھ رہا ہے اشراق پڑھ رہا ہے چاشت پڑھ رہا ہے اوابین پانچ فرض نمازوں سے وہ محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اس لیے وہ بہانے بناتا ہے اللہ سے ملاقات کے تو نماز فوراً نماز فوراً نماز اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کہ دن میں بھی پڑھتے ہیں نمازیں راتوں میں بھی تتجافا جنوب ہم انل مداجرے ربهم خوفا و ہم و مما رزقناهم ينفقون ایک جگہ فرمایا قلیلا من ما وبالاسحار هم یستغفرون ہمیں تو فجر کے اٹھنے کے لیے بھی الارم لگانے پڑتے ہیں اس لیے کہ بیٹری کمزور جو ہوئی جن کو اللہ نے محبت کا جذبہ دیا ہوتا ہے تو ان کے تو اندر بیٹری ان کے اندر کلاک فٹ ہوتا ہے بالکل صحیح وقت پہ بستر ان کو اچھال دیتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں وہ اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باندی کا تذکرہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ دبلی پتلی سی تھی میں اپنے گھر کے کام کے لیے اس کو لے کے آیا وہ سارا دن میرے گھر کے کام میں مشہور رہتی رات ہوتی تو وہ صاف ستھری ہو کے میرے پاس آتی پوچھتی جی آپ کو میری ضرورت ہے اگر میں کہتا ہاں تو وہ میرے پاس وقت گزارتی اور اگر میں کہہ دیتا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ وضو کر کے مسلح پہ آ جاتی اور پوری رات مسلح پہ گزار دیتی وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ منجات کر رہی ہے دعا مانگ رہی ہے اور دعا میں کہہ رہی ہے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم تو میں نے اس کو آواز دی لڑکی کیا کہہ رہی ہو اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم تو یہ سن کے وہ ناراض ہونے لگ گئی اور کہنے لگی نہیں میں تو یہی کہوں گی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم اور پھر کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں بستر پہ میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں ساری رات مسلح پہ نہ بٹھاتا مسلح پہ جو اس نے بٹھایا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو بٹھایا ہے نا یہ کوئی آسان ہوتا ہے تحجد میں باقاعدہ اٹھ جانا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اللہ کی مہربانی ہوتی ہے امام راضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ جنت اچھی نہیں لگتی مگر تیرے دیدار کے ساتھ اور ایک نشان یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو قرآن پاک کی تلاوت بڑی محبوب ہوتی ہے جن لوگوں کو نفسانی تعلقات ہوتے ہیں وہ محبوب کے میسیجز کو بھی سیو کر کے رکھتے ہیں اور فارغ وقت میں وہ میسیجز کو پھر پڑھتے ہیں میسیجز کو پڑھنے سے محبت کا جذبہ ان کا بیدار ہوتا ہے تو مومن کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے اور قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے تو قرآن مجید پڑھنے سے ان کی محبت کے جذبے کو سکون ملتا ہے اس لیے اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے دن اور رات کے مختلف حصوں میں وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے حضرت عثمان غنی اللہ نے فرمایا و اللہ کلوب کم ما شب تم کلام رب اللہ کی قسم اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک ہوتے تو تم قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی تمہارے دل نہ بھرتے یعنی تلاوت کرتے رہتے کرتے رہتے دل ہی نہ بھرتا اگر دل بھر جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں سیدنا امام اعظم و عنیف رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں تریسٹھ مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ایک قرآن پاک دن میں ایک قرآن پاک رات میں ساٹھ ہو گئے اور تین قرآن پاک تراوی میں تو تریسٹھ قرآن مجید پڑھتے تھے امام شافی رحمۃ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا اور مجھے سولہ دن لگے اور سولہ دن میں میں نے سولہ مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا تو اللہ والوں کو قرآن مجید پڑھنے کا لطف آتا ہے پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ نبی رسلاط اسلام کی ایک ایک سنت کی اطاعت کرتا ہے ان المحبہ لما یحب و متیم محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے اس کو متی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو عبادت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ تھے قرض رحمت اللہ علیہ وہ ستر سال کی عمر میں ستر طواف روزانہ کیا کرتے تھے ستر طواف آسان بات نہیں ہے ہم لوگوں کو موقع ملے اور ہم چار پانچ طواف کر لیں نا تو تھکن ہوتی ہے اور دس طواف کر لیں تو لگتا ہے کہ بڑا تیر مار لیا آج ستر طواف روزانہ ستر طواف کا معنی ستر ضرب دو ایک سو چالیس رکت تو نفل ہی پڑھتے ہوں گے تو ایک سو چالیس رکت نفل پڑھنا کوئی آسان کام ہے ہمیں تو اگر کبھی بہت جذبہ بھی آ جائے کہ جی رمضان کی رات ہے چلو آج عبادت کریں تو بس پندرہ بیس رکتیں اس کے بعد تھکان ہو جاتی ہے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ پھر یہ حال ہوتا ہے کہ پندرہ بیس رکت پڑھنے کے بعد سمے اللہ کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے تو ہم تو پندرہ بیس رکتیں پڑھنا مشکل ہے اور وہ ایک سو چالیس رکت نفل پڑھتے تھے اور طواف کے سات چکر الگ اور ستر طواف تو چار سو نبے چکر بیت اللہ کے ستر سال کی عمر میں اتنا چلنا وجہ یہ کہ ان کو تاب نہیں ہوتی عبادت سے تھکن نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ کام آسان کر دیتے ہیں اور ایسا بندہ ذکر کا حریث ہوتا ہے بہانے بہانے سے اللہ کے تذکرے کرتا ہے ماں کو دیکھو جو کوئی آئے گا اس کے سامنے بچے کے تذکرے چھیڑ دے گی میرا بیٹا دودھ کو ددو کہتا ہے اتنی محبت ہے اس کو اصل میں کہ وہ رہ نہیں سکتی اس کے بغیر بات بچے ہی کی کرے گی تو جس طرح ماں بہانے سے بچے کی بات چھیڑ دیتی ہے ایسے ہی جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ بھی بہانے سے اللہ کے تذکرے چھیڑ دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں وہ جہاں بیٹھتے ہیں اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں اور ان کو پھر غیر اللہ کے ذکر سے بیزاری ہوتی ہے رابع بصریہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے دنیا کی بڑی مذمت کی دنیا بری ہے دنیا دھوکا ہے دنیا فلاں ہے جب کچھ دیر وہ تذکرہ کرتا رہا تو فرمان لگے یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ تمہارے دل میں دنیا کی بہت محبت ہے اس لیے کہ تم اتنی دیر بیٹھ کے اس کی باتیں کر رہے ہو میں اس کی بات ہی نہیں سننا چاہتی تو غیر کا تذکرہ اچھا ہی نہیں لگتا بندے کو اور ایسا بندہ پھر دنیا کی جو لذتیں ہوتی ہیں وہ ہیج ہو جاتی ہیں نظر میں مرغ دل را گلشن بہتر زکو یار نیست طالب دیدار را ذوق گلو گلزار نیست دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی سے بہتر گلشن کوئی نہیں اور جو دیدار کا طالب ہو اس کو باغ و بہار کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو تو اپنے یار کے دیدار کی ضرورت ہوتی اور پھر ایسا بندہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے لن البر حتا تن فکو مما تو جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹا دیتے ہیں جیسے سینا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے اشارے پر اپنا سارا مال لٹا دیا تھا علامہ اقبال نے کیا خوبصورت کلام لکھا ہے ذرا توجہ سے سنیے ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا جے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس اثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار کی ارض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار یعنی حضرت عمر لانو آدھا مال لے کے آئے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق محبت ہے استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار بولے حضور چاہیے فکر ایال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدہ اے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس تو جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ محبوب چیز ہو جاتی ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ چالیس ہزار درہم ملے انہوں نے مکہ کی بیوہ عورتوں کو بلوایا یتیموں کو بلوایا اور ان میں تقسیم کرنے شروع کر دیے کچھ دیر کے بعد باندھی آئی اور اس نے کہا جی آج آپ روزے سے ہیں کچھ مجھے پیسے دیں میں آپ کے لیے افطاری کا سامان لاؤں فرمانے لگے تو مجھے پہلے یاد کرواتی میں نے تو سب کچھ خرچ کر دیا یعنی انسان خود روزے سے ہو یہ بھی سوچ نہیں کہ افطاری کو بھی کچھ ہے یا نہیں چالیس ہزار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو یہ چیز اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے پھر ایسے بندے کو موت محبوب ہوتی ہے اللہ کیونکہ موت بہانہ ہے اللہ سے ملاقات کا اس وجہ سے اس کو موت اچھی لگتی ہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ملک الموت کو دیکھ کے کہا کتنا اچھا مہمان آیا میں تو بیس سال سے تمہارے انتظار میں تھا تو بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے انتظار میں ہوتا ہے جنگ عہد میں تیاری ہونے لگی تو ایک صحابی تھے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں میں ذرا چلنا مشکل تھا لنگڑا پن تھا ان کے کئی بیٹے شریک تھے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دی دیے نبی السلام نے فرمایا بھائی آپ کے تو اتنے بیٹے جا رہے ہیں آپ معذور ہیں آپ گھر پہ رہیں کوئی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جاؤں تو نبی صاحب نے اجازت دے دی تو وہ گھر آئے اور بیوی کو کہا کہ تیاری کرو میم نے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے میاں بیوی کا تعلق ہی ایسا عجیب ہوتا ہے تو بیوی نے دل لگی کی خاطر کہہ دیا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ آپ بھاگ کے واپس آ رہے ہیں تو جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ لا تردنی الا اہلی اے اللہ مجھے اپنے اہل خانہ کی طرف واپس مت لوٹانا اللہ کی شان دعا قبول ہو گئی جنگ میں گئے وہاں جا کر انہوں نے حصہ لیا شہید ہو گئے جب جنگ ختم ہوئی تو ہر بندہ اپنے رشتے دار کو دیکھ رہا تھا لاش اٹھا رہا تھا کہ اس کو جنازہ پڑھایا جائے اور دفن کیا جائے ان کی اہلیہ نے ان کی لاش کو اونٹ پہ اٹھایا عجیب بات کہ جب اونٹ کو چلانے چاہتی تھی مدینہ کی طرف اونٹ نہیں چلتا تھا کہیں اور طرف لے جانا چاہتی تھی تو اور ہر سمت میں چلتا تھا تو پریشان ہو کے نبی اسلام سے پوچھا نبی اسلام نے فرمایا ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی الفاظ کہے تھے جی اللہ کے وسلم انہوں نے یہ دعا مانگی تھی تو نویسان فرمایا اب اس کی لاش بھی واپس نہیں جا سکتی اللہ کے راستے میں جان دینے کی ایسی تمنا اور ان کا یہ حال تھا کہ اگلے دن جنگ ہونی تھی تو ایک دن پہلے اپنے ایک دوست کو بلا کے کہنے لگے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے نبی اسلام سے کہنے لگے پھر ایسے ہے کہ آپ دعا مانگو تو میں امین کہتا ہوں میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہنا اس نے کہا ٹھیک ہے اب پہلا دوست دعا مانگنے لگا اللہ کل میرا مقابلہ کسی سرغنا سے ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں اور اے اللہ میں ایسا وار کروں کہ تیرے راستے میں اس کو میں قتل کر دوں اور کفر کے سرغنا کو مارنے کی سعادت مجھے نصیب ہو انہوں نے آمین کہی اب ان کی باری سی دعا مانگنے کی تو دعا مانگی اللہ کل میرا مقابلہ ایک کبھی دشمن سے ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں اے اللہ پھر وہ ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے رستے میں شہید کر دے اے اللہ پھر وہ میرے کان کاٹ لے میری آنکھیں نکال دے اور میں قیامت کے دن اسی حال میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ تیرے کانوں کا کیا ہوا آنکھوں کا کیا ہوا تو میں عرض کروں اللہ تیرے راستے میں نذرانہ پیش کر کے آیا تھا یہ محبت الہی ہوتی ہے کہ بندہ یوں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی تمنائیں کرتا ہے چنانچہ ان کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے زیادہ بہتر تھی ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو بہتر حالت میں اس کو واپس لوٹاتے ہیں جیسے یوسف علیہ اصلاۃ اسلام گھر سے نکلے تھے تو بچے تھے لیکن جب اللہ نے ان کو واپس لوٹایا خاندان کے پاس تو اس وقت وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے تو بہتر حالت میں واپس لوٹایا یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے جب بھی کسی سے کچھ لیتے ہیں تو اس کے بدلے بہتر حالت میں اس کو چیز واپس لوٹاتے ہیں سینا نہ یو السلاط اصلاۃ پہ آزمائش آئی بیوی بھی فوت ہو گئی بچے بھی فوت ہو گئے کھیتی بھی چلی گئی پھر امتحان جب ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حبن لہو اہ لہو و مس لہم ہم نے ان کو ان کے اہل خانہ بھی لوٹا دیے اور ان جیسے مثل اور ان کو عطا فرما دیے رحمت ابراہیم علیہ اسلام سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا مگر اللہ تعالیٰ نے بچے کو مرنے تو نہیں دیا نا اس کی جگہ مینڈے کو قربان ہونے دیا فرماتے ہیں و وہب نہ لہو اسحاق و یاقوب نا فلا ایک بیٹے کی قربانی مانگی تھی اس کے بدلے اللہ نے دو بچے دیے اسحاق اور یعقوب فرماتے ہیں کہ یعقوب تو ہم نے نفلی طور پہ دے دیا وکلن جال نا ہی تو اللہ رب العزت کی عادت ہے مبارکہ ہے کہ بندے سے کچھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر حالت میں واپس لوٹاتے ہیں اس لیے جن لوگوں کو اللہ سے پیار ہوتا ہے اللہ ان سے پیار فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے انبیاء کا تذکرہ کتنی محبت سے فرماتے ہیں وزقر فل کتاب ابراہیم ان حکان صدیق نبیا وزقر فل کتاب موسا ان نہ و وقان رسول وزقر فل کتاب اسماعیل ان حکان صادق الواد و رسول النبیا وزقر فل کتاب ادریس ان کا ان حقان صدیق نبیا و رفا نہ مکان اور اللہ کی چاہنے والی ایک بندی تھی بی بی مریم اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وزقر فل کتاب مریم ازن من انزتہ مکان شرقیہ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی بندے سے اس سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں جتنا بندہ اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو بہتر حالت میں اس کو واپس لٹاتے ہیں اب ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کی ترتیب ایسی بنائیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالی کی محبت کے محور کے گرد گھومے جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے جاگنا اللہ کے لیے سونا اللہ کے لیے ان سولاتی و نسخی و محیا و مماتی لاہ رب العالمی یہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی تھی اور ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو انی وجہ تو علی سماوات ہم اپنی توجہ کا قبلہ ایک اللہ کی ذات کو بنا لیں ہر طرف سے ہٹ کٹ جائیں اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں یہ ہماری زندگی کی ترتیب بن جائے فارسی کے کچھ اشعار ہیں ان کا ترجمہ بھی یاجز کر دے گا مگر کہنے والے نے بھی عجیب اشار کہے ہیں فرماتے ہیں تن بردی و در جانی ہنوز دادی و درمانی اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال لی اور خود میری جان بن گئے جان سے تن بردی آپ نے میرے تن سے جان نکال لی ودر جانی ہنوز اور آپ میری جان خود ہی بنے ہوئے ہیں درد ہا دادی ودر مانی ہنوز آپ نے مجھے درد عطا کی اور میرے درد کا علاج بھی آپ خود ہی ہیں اشکارا سینا ام بشکافتی ہم چنا در سینا پنہانی ہنوز آپ کی محبت نے میرے سینے کو چاک کر کے رکھ دیا لیکن اس سینے میں اگر دیکھو تو چھپ کے آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں میرے محبوب ملک دل کر دی خراب تیغ ناز و اندری ویران سلطانی ہنوز آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو ویران کر کے رکھ دیا یعنی ماں سوا کا نام مٹ گیا جو پہلے محبتیں تھیں نفسانی شیطانی سب ختم ہو گئی اے محبوب آپ نے اپنے ناز کی تلوار سے میرے دل کو بدل کے رکھ دیا وہ اندری ویران سلطانی ہنوز اور اس ویرانے میں ابھی بھی سلطانی آپ ہی کی ہے آپ ہی کی حکومت ہے اس ویرانے میں اب اور کوئی بھی میرے دل میں نہیں بس آپ ہی ہیں اور آپ کا راج ہے میرے دل پہ آگے فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفت اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم لگائی ہے کہ نہ تمہارے دل میں کوئی دنیا کی خواہش ہو نہ آخرت کی ہو صرف اللہ کی خواہش ہو وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز قیمت بڑھا دیجئے آپ نے تو بہت سستی قیمت لگائی ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں کیا عجیب بات کہی ہے کہ اے محبوب آپ نے اپنی ملاقات کی قیمت دو عالم بتائی ہے اپنی قیمت بڑھا دیجئے یہ سودا تو آپ بڑا سستا کر رہے ہیں تو ایسی محبت ہو اللہ تعالی کی دل میں ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی کے تہتر سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا اور قسم اٹھا کے کہا اے اللہ تو جانتا ہے اللہ کو گواہ بنا کے بات کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے ایسے انسان بات کر دے تو وہ بھی ذمہ داری کی بات ہے پھر اللہ کو گواہ بنا کے بات کرنا تو اور بھی زیادہ اہم بات ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے تہتر سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا کیسے بزرگ تھے کیسی زندگیاں تھیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار پاسبل ہے امام اعظم ابو ونیفر رحمۃ اللہ علیہ کو سو مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا تھا تو فرماتے ہیں کہ میرے ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے کہا اے اللہ تہتر سال سے میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ تم تہتر سال کی بات کرتے ہو ہم نے تجھے ازل سے اپنا بنا رکھا ہے اے میرے بندے ہم نے ازل سے تجھے اپنا بنا رکھا ہے تبھی تو تجھے ہدایت دی اور ایمان پہ قائم کی تو اللہ کی محبت کے کیا کہنے جتنا ہم اللہ سے محبت کریں گے اللہ کی محبت اس کے ریٹرن میں اور زیادہ ہوگی ایک نقطے کی بات ذرا سمجھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیا اس کے باوجود مخلوق کی محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی کہ ہم فلاں کی محبت میں بے بس ہیں کیا کریں ہم نہیں چھوڑ سکتے تو جس محبت کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا وہ محبت اگر بندے کو بے بس کر دیتی ہے تو جس مقصد کی خاطر انسان پیدا ہوا ہے اللہ کی محبت اس محبت کی لذت کیا ہوگی اس محبت کا مزہ کیا ہوگا جس کی خاطر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالی کی محبت کی تو لذت ہی جدا ہے اس لیے جب دل اللہ کی محبت کے لیے خالی ہو جائے پھر ذکر میں بھی مزہ آتا ہے حضرت مجدور رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو بس نام کا وہ گل ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو خلوت میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں جب تک کہ جان و دل میں بسا تو ہی تو نہ ہو ذکر کا تو مزہ ہی تھا بات ہے نا کہ جان و دل میں اللہ بس جائے اللہ کی محبت دل میں آ جائے فخر الدین عراقی رحمت اللہ علیہ کے فارسی کے اشعار ہیں سنما رہے کلندر درب من نمائی کہ دراز دور دیدم رہو رسم پارسائی وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رہبر و رہنما اے میرے شیخ میرے لیے تقوا اور پارسائی کے راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بہت مشکل ہے لمبا راستہ ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں جس کو جذب کا راستہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف خود کھینچ لیتے ہیں فضیل بن نیاز رحمت اللہ علیہ ڈاکوں کے سردار تھے اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا اور ولیوں کا سردار بنا دیا بشر حافی شراب پیتے تھے اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنی محبت کی شراب پلا دی جنید بغدادی دنیا کے پہلوان تھے اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کو اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیا تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں نا جذب کے راستے سے تو بس بندہ ایک لمحے میں منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور یہ دستور بھی ہے ایک ہوتا ہے عاشق کا معشوق تک پہنچنا وہ مشکل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ معشوق عاشق کو اپنے تک پہنچنے کے لیے راستہ دے وہ بہت آسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو بندہ جلدی پہنچ جاتا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ میں جلدی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں وہ کہتے ہیں بتواف کعب رفتم بحرم رحم نداندن کہ برون چکار کر دی کہ درون خانہ آئی کہ میں حرم میں داخل ہوا تو مجھے اندر جانے کا موقع نہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تو باہر کیا کرتا پھرا ہے کہ اب ہمارے گھر میں آنا چاہتا ہے بزمین چو سجدہ سجد کردم نظام برآمد کہ راہ خراب کر دی تو بس سجدہ ریائی میں نے جب زمین پہ سجدہ کیا تو کہتے ہیں کہ زمین سے یہ ندا آئی اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا تو واقعی بات تو ایسی ہے کہ ہم ریا کے سجدے کرتے ہیں الٹا زمین خراب ہوتی ہے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھیں اس محبت کا مزہ ہی کچھ جدا ہے دیکھیں نفسانی محبتوں کا حال سن لیجئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ مجنو کا حال لکھا ہے کہ اس کے والد نے اس کو کہا کہ بیٹے تمہارا قصہ بہت مشہور ہو گیا اور میری بہت ذلت ہوئی ہے بدنامی ہوئی ہے میرے ساتھ چل اور چل کے بیت اللہ میں توبہ کر اس محبت سے تو یہ اپنے والد کے ساتھ چلا گیا وہاں جا کے اس نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی الہی تب تو من کل حب لا اتوبو اے اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی مگر لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا تو اس بات پہ والد نے غصے سے دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی تو اس نے اگلا شعر پڑھا اور کہا کہ الہی لا تسلبنی حبہا ابدا اے اللہ اس لیلہ کی محبت میرے دل سے کبھی بھی سلب نہ کرنا ویرحم اللہ ابدن کالا آمینا اور جو شخص میری دعا پر آمین کہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا تو مخلوق کی محبت ہے لیکن اس محبت میں یہ ایسا دیوانہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس محبت کو چھوڑ ہی نہیں سکتا اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے مجنو کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا پوچھا مجنو تیرے ساتھ کیا ہوا کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے میرے گناہ معاف کر دیے اور مجھے کہا کہ میں تجھے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نمونے کے طور پہ پیش کروں گا کہ تجھے مخلوق سے اتنی محبت تھی تو لوگوں کو مجھ سے اتنی محبت کیوں نہیں تھی میں تجھے نمونے کے طور پہ پیش کروں گا اور واقعی بات ایسی ہے ایک آدمی ایک عورت تھی تو وہ حرم میں جا رہی تھی اور اس کے سر پہ دوپٹہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور ایک نمازی کے آگے سے گزری تو وہ نماز پڑھنے والے اس سے ناراض ہونے لگے کہ تجھے نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا تھا اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اس کی وجہ سے میں اتنی غمزدہ ہوں کہ میں روتی دھوتی جا رہی تھی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں کسی نمازی کے آگے سے گزر رہی ہوں اور میرا اگر خامن کی محبت میں یہ حال ہے تو تیرے دل میں اللہ کی کیا محبت ہے کہ نماز میں کھڑا تم مجھے دیکھ رہا ہے اور تجھے میرا جانے کا پتہ چل رہا ہے تو اگر مخلوق کی محبت ایسے انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے تو اللہ کی محبت کی تو کچھ اور ہی کیفیت ہونی چاہیے اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ مجنو کے بارے میں لکھتے ہیں دید مجنو را یک سہرا نورد مجنو کو ایک سہرا نورد نے دیکھا در بیابان غمش بے نشست فرد کہ وہ غموں کے بیابان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا ریگ کاغذ بود انگشتہ قلم می نمود بہر کس نامہ رقم اس نے ریت کو کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلی کو اس نے قلم بنایا ہوا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی کو اپنا کوئی خط بھیج رہا ہے خط گفت اے مجنون شیدا چیست ای گزرنے والے نے پوچھا اے مجنون شیدا یہ کیا کر رہے ہو می نوی سی بہر ناما کیست ای تم یہ کس کے نام خط لکھ رہے ہو بیٹھے ہوئے گفت مشق نام لے لی می کنم مجنو نے جواب دیا میرے پاس اتنی فرصت کہاں کہ میں کسی کو خط لکھوں میں تو لیلا کا نام لکھ رہا ہوں خاطر خدرا تسلی مید ہم تاکہ میرے دل کو اس کا نام لکھنے سے تسلی مل جائے مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں عشق مولا کے کمز لیلا کیا اللہ کے عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے کہ تجھے اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا وہ دنیا کی محبت نفسانی محبت والا بندہ تھا اور محبوبہ کا نام لکھ کے تسلی دے رہا تھا دل کو تو اللہ کا نام لے کر اپنے دل کو تسلی کیوں نہیں لکھتا عشق مولا کے گوئے گشتن بہرے او بود تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی اور اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھر دیں گے ایک ایک نظر پڑ گئی رحمت کی ہمارا کام بن جائے گا بلکہ ہمارا کام تو نیم نگاہ پہ موقوف ہے محبوب کی نیم نظر بھی پڑ گئی نا تو ہمارا دل آباد ہو جائے گا حضرت مجدوب رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نشار کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا قدرت ضلع میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا بیٹھ رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر بیٹھ رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں جی بھر کے ذکر کرنے کی عبادت کرنے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے ان الحمد للہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بعض دوست توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں مستورات بھی دل میں یہ نیت کر لیں اور جو کلمات پڑھائے جائیں گے وہ پیچھے آہستہ آہستہ پڑھتی جائیں الحمد للہ وقفہ وسلم باد لذین اما بعد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب و خیر ہی و آخری ول قدری خ شرریوہ آلہ ول باسی باضل مؤد امنت بللہ کماسم وصفاتی ہی وقبل تو تو جمیہ کی اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب اشد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبده استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين بس ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھرے گی ان میں پہلی چیز ہے سو مرتبہ استغفار پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اطوب علی اور دوسرا ہے سو مرتبہ درشری پڑھنا اللہ صلی علی سیدنا محمد عل آل سیدنا محمد وبارک وسلم تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا مشکل ہو تو آدھا پارہ سے ہی مگر قرآن مجید پڑھنے سے دن کی ابتدا کریں کیا کریں تاکہ برکتیں رہیں گی چوتھی چیز ہے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل کی توجہ اللہ کی طرف دست بکار دل ویار ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا ذکر کل بھی کرنا جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے خود آپ نے زبان سے پڑھنا نہیں ہے دل پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں اور واقعی اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں دل سے ادراک ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اس کو ذکر سری ذکر خفی ذکر قلبی مختلف نام اس کے حدیث پاک میں آئے ہیں تو آپ اس مشق کو روزانہ دس پندرہ منٹ کریں پھر اس کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے جو مراقبے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے سبحان ربی البحاب اللّہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اے کریم آقا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے وہ غلہ پورا مانگتے تھے قیمت پوری نہیں تھی ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں عمل پورے نہیں ہیں مگر اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا آپ اپنے بندوں کو ان کی اللہ جو نعمتیں مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما دیجیے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بیاس نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما اے رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اے اللہ ہمیں عبادات کی لذت نصیب فرما سجدے کا سرور عطا فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما اے اللہ رات کے آخری پہر کے منجات کی لذت عطا فرما بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں اپنی رحمت سے بھرپور فرما دیجیے میرے مولا ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے ہمارا نفس ہمارا ہے شیطان دشمن پیچھے لگا ہے اے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے شیطان بدبخت کو پیچھے سے ہٹا دیجئے جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دیا شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے اے کریم آج کی اس مجلس میں ہماری بخشش فرما دیجئے اور ہمارا نام اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ ہمارا نام اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ ہمارا نام اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں اے کریم آقا ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم نے دنیا کے فقیروں کو دیکھا ہے بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے یہاں سے خالی نہیں جائیں گے اے اللہ آپ کا دروازہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ ہے ہم بھی اس امید کے ساتھ صدا لگا رہے ہیں یہاں سے خالی نہیں اٹھیں گے اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا ان انت السمیع العلیم تو علینا ان انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ سیدنا محمد و و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین